اے آمان والو تمہیں حلال ناؤ کے عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی اور عورتوں کو روکو ناؤ اس نس سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو مگر اس صورت میں کہ سری بے حیا کا کام کرے اور ان سے اچھا برتاؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قرب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے